پہلا مانا پس ہلاکت ہے واسطے ان کے ہلاکت ہے واسطے ان کے پہلی ترکیب کے اولا لہم یہ مبتدا خبر ہے کیا ہے ہاں پس ہلاکت اور بربادی ہے واسطے ان کے سمجھ رہے ہو تا وقول معروف تا وقول معروف حضرت یہ تاطم وقول معروف جو یہ مبتدا اب ماتوف معطوف ہے کیا ہے کیا ہے بھائی ماتو ماتو بھلا ہے اور حضرت اس کا مبتدا مقدر ہے سمجھ رہے ہو اچھا اب کیا ہے تا آتوں و کولن اطاعت کرنا کیا اور کہنا بات اچھی اطاعت کرنا اور کہنا بات اچھی اولا لہم کیا بہتر تھا واسطے ان کے کیا کہہ رہا ہوں سمجھ لو اولا لہم مقدر کر رہا ہوں یہ نہیں میں لے رہا اطاعت کرنا اور کہنا بات اچھی یہ بہتر تھا ان کے لیے ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ اچھی بات کہتے کہ ہاں حضرت انشاءاللہ چلیں گے اور جب اطاعت بھی کرتے وقت پر چلتے بھی تھے سمجھ رہے ہو اطاعت کرنا اور کہنا بات اچھی وہ بہتر تھا ان کے لیے ایک کون کے لیے دوسرا قول کہ اولا لہم جو ہے یہ خبر مقدم تا تم قول معروف یہ مبتدا اب مانا کرو پس بہتر واسطے ان کے تھا اطاعت کرنا پس بہتر واسطے ان کے تھا اطاعت کرنا اور کہنا بات اچھی بات ہوئی ہے فیضا اعظم امرو پس جب کہ پختہ ہو گیا معاملہ یعنی جہاد کا عزم مکمل ہو گیا پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام جانے کی تیاری کرنے لگے فلو فدا پس اگر اب بھی سچ کہتے اللہ پاک کو چلو پہلے تو نصاب کیا تو کیا اب جب پختہ ارادہ ہو گیا اور جہاد کی تیاری ہو گئی تو اب سچ کہتے اور تیاری کرتے اور چل پڑتے پس اگر اب بھی سادہ کو اب بھی لکھا نہیں لکھا نہیں لکھا تو لکھ لو ضرور لکھ لو سادہ کا تو پانچ کے اوپر جگہ ہے اب بھی لکھ لو اور لیا ہے پس اگر اب بھی سچ کہتے اللہ پاک کو کیا بات ہے اللہ پس اگر اب بھی سچ کہتے اللہ پاک کو پس اگر اب بھی کس بات میں دعوی ایمان میں لکان خیر اللہ البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے ان کے لیے اب بھی بہتر ہوتا کہ وہ خرچ کہتے اب فلو صدق اللہ کے نیچے اوپر عبارت ہے یعنی ابتدا اگر مناسب تھے تو اخیر ہی میں نفاق سے طائب ہو جاتے ہاں اگر ابتدا اگر منافق تھے تو اخیر ہی میں نفاق سے قائم ہو جاتے ہیں قرآن کا والا البتہ ہوتا بہتر واقع ان کے حل آسے تم حضرت یہ کیا لکھا ہے علت جہاد حکیمانہ کیا لکھا ہے اصل جہاد کی علت ہے کہ جہاد ہے کیوں آگے دیکھو یعنی حفظ حقوق اللہ و حقوق العباد اللہ فرماتے ہیں جہاد کا حکم میں نے کیوں دیا ہے جہاد کا حکم اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے حقوق اللہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں حقوق العباد بھی محفوظ ہو جاتے ہیں بندوں کے حقوق بھی محفوظ ہو جاتے ہیں جو غلط لوگ ہیں انہیں معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو حقوق اللہ بھی محفوظ حقوق العباد بھی اگر جہاد نہیں کرو گے تو زمین میں فساد اور دنگا ہوگا نہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہوگی نہ حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی سمجھے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے فہل آسے تم جو عنوان سمجھ لیا علت جہاد حکیمانہ حفظ حقوق اللہ و حقوق الباد فہل آسے تم آیا امید ہے تمہارے اندر سمجھا <coughs> کہ ان طول تم اگر کنارہ کش ہو گئے تم جہاد سے کیا ہو گئے تم کنارہ کش ہو جاؤ تم جہاد سے جو کہ فساد مچاؤ گے تم زمین میں حقوق اللہ ختم ہوں گے اور کاٹو گے تم اپنی رشتہ داریاں پتہ رہنیاں کرو گے یعنی حقوق العباد بھی ختم ہو جائیں گے اس لیے جہاد جاری کیا تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت ہو جائے الا ایک اب سمرہ منافقین آ رہا ہے کیا آ رہا ہے سمرہ منافقین ہے لیکن حضرت کچھ باتیں آپ نے سمجھنی ہے حاشیہ دیکھو حاشی پر حضرت کچھ مدارے لکھے ہوں اوپر اوپر دیکھو حاشیہ لکھا ہوا ہے درجہ اولا تعصب قومی و قرآن تقلید تعصب قومی و قرآن تقلید سمجھا قومی تعصب رکھتے ہیں اندھی تقلید کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا اتباع نہیں کرتے نتیجہ اس پہ کیا نکلتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ دوسرا درجہ آ گیا اناد کیا گیا کیا مانا اناد کا یعنی ارتداد عل الادبار بعد تبیین الہدا ارتداد الادبار بعد ہاں ہدایت کے وعدے ہونے کے باوجود پیٹھ پر پھر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں سمجھا قبول نہیں کرتے ضد کرتے ہیں جب یہ ہوا تو پھر تیسرا درجہ آ گیا تفویل شیطان کیا آ جاتا ہے اور جب تصویر آتی ہے تو پھر چوتھا درجہ آ جاتا ہے آدم تدبر کیا آ جاتا ہے پھر وہ آیات میں تدبر کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں تدبر نہیں کرتے یہ چار کام ہیں بندوں کے کن کے کام ہیں ہاں بندوں کے تعصب قومی پرانا تقلید اور عناد اور تصویل شیطانی اور آدم تدبر یہ مخلوق کی طرف سے آتے ہیں جب یہ چار درجے میں ہوتے ہیں تو پھر چوتھا درجہ اللہ کی طرف سے تباہ اور ختم آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے تباہ اور ختم مہر لگا دی جاتی ہے سمجھ آ گئی نا بات یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اب پرانے پاک میں پڑھو یہ جی، یہی ترتیب نہیں ہوگی ترتیب آگے پیچھے ہے کرو مانا الا ایک آسم ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ جو لانت کی ہے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے فاصمهم واعمى ابصارهم فاصمهم فارہ پر لکھا سمرائے لانت چلتا ہے لعنت پس بہرا کر دیا ان کو واعمى ابصارهم اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو بہرا کر دیا اور ان کو اندھا کر دیا راہ حق کے دیکھنے سے افلا یت دبرون القرآن اب حضرت زجر بھی آ گئی اور یہ درجہ رابعہ ہے کیا ہے درجہ رابعہ حاشیے پر کیا لکھا ہے آدمی دبر یہ وہی آ گیا افلات دبر ہونا آیا پت نہیں غور و فکر کرتے یہ قرآن پاک پرانے پاک میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کیا نکل کا ہوگا اے اجاد و مضامین میں اے اجاد مضامین و مضامین میں حضرت یہ درجۂ خام لکھا ہے حاشیے پر درجۂ کیا تھا تباہ و ختم سمجھا لگ گئی بھیا یا اوپر دلوں کے ہیں غیبی تالے ان کے جو دلوں کے ہیں غیبی بھی تالے ان کے غیبی بھی تالے لگے ہوئے ہیں سمجھا قفلے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دلیں بند ہیں یعنی موہرے جب لگی ہوئی ہے امن لگی کدو درجۂ دوم درجۂ حاشیے پر انج لکھا تھا بے شک وہ لوگ جو پھر گئے ہیں حق سے تدو پر کیا لکھا ہے حق سے الا ادبار اپنی پیٹھوں پر من بعد ما تبین لهم الهدى بعد اس کے جو واضح ہو چکے ہو چکا ہو چکی واسطے ان کے راہ ہدایت خدا کا مانا بعد اس کے جو واضح ہو چکی واسطے ان کے راہ ہدایت نکل کا ہوگا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے راہ ہدایت ہوگی اچان سوالا لہم و املا لہم شیتان کے نیچے نمبر تین تصویل شیتانی نمبر تین تصویل شیتانی شیطان نے مزین کر رکھا ہے واسطے ان کے خوبصورت بنا دیا واسطے ان کے وہ املا اور دیر کے وعدے دے رکھے ہیں ان کو اور دیر کے وعدے دے رکھے ان کو مہرت دی ہے واقعی ان کے دیر کے وعدے ان کو دیے ہیں دو لفظ ہیں ایک تفصیل اور ایک املا فوالا سے کیا نکل رہی ہے تفصیل اور عملہ سے کیا نکل رہی ہے املا سمجھ رہے ہو اب ہاشیہ پڑھو ہاشیہ پر دونوں کا فرق لکھا ہوا ہے مسلحتیں فلاں فلاں موجودہ یا آئندہ فوت ہو جائیں گی یہ املا ہے پہلا پہلا مسلحتیں فلاں فلاں موجودہ یا آئندہ فوت ہو جائیں گی یہ املا ہے کیا من بھائی آج اگر ہم ایمان قبول کر لیں میں تو فلاں یہودی سے ہم نے اتنی پیسہ لینا وہ نہ مراد نہیں دے گا وہ اس نے وعدہ کیا ہوا تو تمہیں پیسے دوں گا مفت میں قرضہ مردہ نہیں ہے منافق نام مراد مفت کھورے ایک فرق کر مثال کرو فلانے نے پیسے دینے ہیں چندہ لینا ہے اسے وہ نہیں دے گا اس لیے آج جو ہے مسئلہ بیان نہیں کرنا ہاں آج اگر مسئلہ بیان کر دیں گے کہ ان میں غیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں تو فلانا چودھری ناراض ہو جائے گا وہ کمرہ بنوانے کا وعدہ کیا ہے اس نے وہ نہیں بنوائے گا سمجھا سی فلاں فلاں مصلیحتیں موجودہ یا آئندہ فوت ہو جائیں گی اس لیے فی الحال ہم ایمان قبول نہیں کرتے اس کو کیا کہتے ہیں ایم اللہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھو ہیں فلاں فلاں موجودہ یا آئندہ فوت ہو جائیں گی یہ املا ہے یہ کیا ہے اچھا آگے اس لیے ایمان نہ لانا ہی بہتر ہے یہ تصویر ہے یہ چاہے تو خلاصہ یہ کہ املا جو ہے یہ چاہے مبدا اور تصویر اس کا چاہے نتیجہ ہے اس کا چاہے نتیجہ ہے پہلے املا آتا ہے اس کے بعد کیا آتی ہے تصویر آتی ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہے املا مبدا ہے اور تصویر اس کا چاہے نتیجہ ہے سمجھا سر مانا شیطان نے مزین کر رکھا ہے واسطے ان کے خوبصورت بنا دیا واسطے ان کے وہ لال اور دیر کے وعدے دے رکھے ہیں ان کے سمجھا سی مہلت دے دی ہے ان کو ظال بھی ان حضرت اب گیا درجۂ اولا تعصب قومی و قورانا تقلید تعصب قومی و قومی تعصب اور اندھی تقلید کا ذکر ہے کرو مانا ذالکا جی ذالکا کا مشاعرہ بھی لکھا ہوا ہے یہ یہ اور یہ کیوں ہو رہی ہے بس اب اس بات سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں وہ مناسب کہتے ہیں لینا کارے ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مکرو سمجھا پہلے مانا کر لو سمجھ کر سمجھا پھر انشاءاللہ میں مطلب سمجھاؤں گا پھر منع کروں گا بس بد اس بات سے کہ بے شک وہ لوگ یعنی منافقین کہتے ہیں ویسے ان لوگوں سے کارے جنہوں نے مکرو سمجھا ہے اس کتاب کو جو اتاری ہے اللہ پاک نے وہ کتاب اور وہ مسئلہ جو اللہ نے نازل فرمایا وہ لوگ مکرو سمجھتے ہیں کارے پر لکھا ہوگا ہاسا دن مکرو سمجھتے ہیں یہ کون ہے اللہ دینا کارے ہو یہ مشرقین اور یہود اہل کتاب مشرقین اور یہود ہاں یہی اہل کتاب مراد ہے تو لوگوں کو جنہوں نے مکرو سمجھا اس کتاب کو جو اتاری اللہ پاک نے حکم فی بعض الامر ضرور اطاعت کریں گے ہم تمہاری بیچ بعد امر کے بیچ بعد امر کے سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو گے مسئلہ منافق بئیمان جب جاتے نا یہودیوں کے پاس جن کے پاس تو یہودی کہتے کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو نہ جاؤ وہاں وہ کہتے میاں ہم دل سے تو تمہارے ساتھ ہیں نہ دل سے تو ہم اوپر اوپر سے ان کے پاس جاتے ہیں انا مستحد ہم ان مولویوں کو ہم نے ان کو پاگل بنایا ہوا ہے مولویوں کو ہم نے پاگل بنایا ہوا ہے مولویوں کے پاس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں ہمیں پیسہ بھی دیتے ہیں غنیمت سے حصہ بھی دیتے ہیں ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں اس طرح ہماری جان مال بچی ہوئی ہے اندر سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں کچھ سمجھ آیا نہیں آیا منافق کہتے تھے کن کو کن کو کہتے تھے یہودیوں کو یہودیوں کو کہتے تھے کہ تم اندر سے بھی اوپر سے بھی ہمارے ہو جاؤ تو سنو بات یہودیوں کو کہتے تھے تم اندر سے بھی اوپر سے بھی ہمارے ہو جاؤ باطنن اور ظاہرن ہر لحاظ سے ہمارے ہو جاؤ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا اتباع نہ کرو نہ باطنن نہ ظاہر سمجھ رہے ہو تو گویا یہود نے منافقین کو دو امر کیے ہیں کتنے امر کیے ہیں آج آج میں ظاہر آدمی واہرن آدمی آج میں اطاعت اور آج میں اطاعت یہود کہتے ہیں دو امر کرتے ہیں کہتے ہیں تم تغمبر اور صحابہ کی اطاعت ظاہر بھی نہ کرو باطن بھی نہ کرو عدم اطاعت ظاہر عدم اطاعت اب منافقوں نے کیا جواب دیا منافقوں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری تمہارے دو امروں میں سے ایک امر کی اطاعت کریں گے ایک امر کی اطاعت کون سا تم جو کہتے ہو عدم اطاعت باطن کہ اندر سے پیغمبر کا اتباع نہ کرو بالکل صحیح ہے اندر سے پیغمبر کا اتباع نہیں کریں گے تمہارا اتباع کریں گے باقی جو تم کہتے ہو عدم اطاعت واہرن زہرن بھی پیغمبر کا اطاعت نہ کرو یہ نہیں ہو سکتا ہم زہرن اس کی اطاعت کریں گے تو سمجھ آیا ہے ایک طرح پھر سن لو یہود نے منافقین کو کتنی امر کیے ایک امر عدم اطاعت واہرن دوسرا عدم اطاعت لیکن منافقین نے جواب دیا سنتی حکم فی بعض امر ہم تمہاری آدھی اطاعت کریں گے اور آدھی اطاعت میں اطاعت باطن میں تمہاری اطاعت کریں گے پیغمبر کی اطاعت اندر سے نہیں کریں گے اس کو ہم پیغمبر نہیں سمجھیں گے لیکن ظاہر جو تم کہتے ہو کہ پیغمبر کی اطاعت نہ کرو یہ مشکل ہے ہم ظاہر پیغمبر کی اطاعت کریں گے تاکہ ہماری جان ہماری عزت مال محفوظ رہ جائے سمجھ رہے ہو حاشیے پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے دو امر ہے امر اول بات عدم اطاعت کہاں لکھا ہے نہیں لکھا ہوا تو یہاں تو لکھا ہوا ہے نیچے بین ستور سنوتی حکم سی یہاں بھی نہیں لکھا ہوا اللہ اکبر اچھا اب لکھ لو فی بعض امر پر حاشیے پر پہلے لکھو نا سی ضروری لفظ ہے یہ امر اول آدم اطاعت واپن امر اول آدمی امر دوم عدم اطاعت و عدم اطاعت و عدم اطاعت لکھ لیا اب نیچے آ جاؤ بین ستور فی نتی حکم فی بادل امرے پر لکھو آدم اطاعت بات نن ابھر کے نیچے اوپر کہیں لکھ لو اطاعت فی بادل امرے پر ہاشیہ لگا ہوا ہے کہیں نہیں ہے اچھا آدمی بات لگ لیا ہے یہود نے کتنی امر کیے منافقوں نے کہا ہم ایک امر میں تمہاری اطاعت کریں گے ایک میں نہیں کریں گے اب کرو مانا غال نہ ہوں یہ بس بسبط اس بات کے کہ بے شک انہوں نے کہا یعنی منافقوں نے کہا ان لوگوں کو جو مکرو سمجھتے ہیں اس کتاب کو جو اتارا اللہ پاک نے یعنی یہودی لوگ سنوتی ہو تم کون کہہ رہے ہیں یہ منافع کہہ رہے ہیں ضرور اطاعت کریں گے ہم تمہاری بیچ بعض امر سے ہاں، کچھ عمر کے اندر ہم تمہاری اطاعت کریں گے ولہ یا عالم گو منافقین یہ تجویزیں خفیہ کرتے ہیں وہ منافقین یہ تجویزیں خفیہ کرتے ہیں پر اللہ تبارک بطالہ جانتا ہے ان کی خفیہ تدبیروں کو اللہ جانتا ہے ان کی خفیہ تدبیروں کو سمجھا سب کا فیضا تم اب دنیا بھی آ گئی تب کیسے ہوگا حالوں کا جب کہ جان نکالیں گے ان کی کا جان نکالیں گے ان کی ملکا یزربون وجوہ مارتے ہوں گے ان کے منہوں کو اور ان کی پیٹھوں کو آگن اللہ <coughs> میرے طرف دیکھو گے سنو بات دو عضو ہیں جن پر فرشتے ماریں گے کتنی عضو ہیں ایک منہ اور ایک عید منہ پر کیوں ماریں گے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے منہ پر اس لیے ماریں گے جو انہوں نے منہ کر لیا کفر کی طرف کس طرف کفر کی طرف اور اس راستے کی طرف منہ کر لیا جو راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا تھا سمجھ رہے ہو نا کیونکہ انہوں نے رخ کر لیا منہ کر لیا کفر کی طرف اور اس راستے کی طرف جس نے اللہ کو ناراض کیا اس لیے منہ پر مارا جائے گا اور پیٹھوں پر کیوں مارا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اور اس کی رضا والے راستے کو پیٹ کر دی ہے کیا کر دی ہے اللہ کی رضا والے راستے یعنی ایمان کو اور اللہ کی رضا والے راستے کو چونکہ پیٹھ پیٹ کر دی ہے تسلیہ پیٹ پر ماریں گے اور کفر کی طرف منہ کر لیا اس طرح تسلیہ منہ پر ماریں گے اب کرو مانا ظالے کا علت سزا نمبر اول کیا لکھا ہے سزا نمبر اول یہ سزا بس اس بات کے ہے کہ بے شک ان لوگوں نے اتبا اتباع کیا انہوں نے ماں اس طریقے کا جو ناراض کر دیا اس نے اللہ پاک کو اللہ کو جس طریقے نے ناراض کر دیا لکھا اتباؤ پر متعلق وجوہ سے ہے متعلق باسط اللہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا اس لیے منہ پر مارا جائے گا وہ کارے ہو نمبر دو میں علت سزا اور مکرو سمجھا انہوں نے رضوان ہو اس کی رضا مندی کو اس کی رضا کے سبب کو سمجھا سی رضا کا سبب جو ہے یعنی عقائد و اعمال مجھے بائے رضا عقائد و اعمال اس کو انہوں نے مقروض سمجھائے لکھا ہے متعلق ادبار سے ہے متعلق ادبار سے ہے تو کو اعمال یہ سمرا ہے کیا ہے بس عمل ہی سے برباد کر ڈالا ان کے نیک امال کو اللہ نے پہلے ہی تو ان کے نیک امال کو برباد کر ڈالا ہم الدین فی مارا دونوں یہ نظر آ گئی ہے پر آیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی مرد سے مراد کون آسان ہے جلدی ہو جاتا گا ان شاء اللہ مرد نفاق کی اللہ یخرج اللہ جو کہ ہر گدنی ظاہر کرے گا اللہ پاک ان کے ادغان اور ان کے چینے اور بغض اور ان کا نفاق ان کا یہی خیال ہے کہ ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا کبھی ہمارا نفاق ظاہر نہیں ہوگا توجہ ہے نہیں ہے کرو بلو نشا اولا ارے نا اور اگر ہم چاہتے تو البتہ دکھا دیتے ہم آپ کو وہ منافق البتہ دکھا دیتے ہم آپ کو فلا ہم البتہ پہچان لیتے آپ ان کو ان کی شکلوں کے ساتھ آپ کو ہم دکھلا دیتے آپ ان کی شکلوں سے ان کو پہچان لیتے سمجھا گلو نشا پر عبارت ہے پڑھو پڑھو عبارت لو نشا یا محمد ہو لو نشا لا کا اشخاص ہوں ستا ارے ہم آیا ہاں اگر ہم چاہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ دکھا دیتے ہم آپ کو ان کے اشخاص ان کے ان کے جسم دکھا دیتے کہ یہ ہے یہ ہے سمجھا تو ان کو آپ ظاہر ظہور پہچان لیتے تصویر کا رہا ہے لیکن ہم نے ایسا ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ جہان ہے ازمائش کا اس جہان کے اندر جو ہے وہ سرائر اور راز ہے اگلے جہان کے اندر کھلے گی بات کہ کون مخلص تھا اور کون مناسب تھا بلا کی لم یس تالا غال کافی جمی مناسب یہی ہے نا ایسا ہے نا بلا کی لم یس تالا غال کا لیکن اللہ نے یہ کام تمام منافقین میں نہ کیا سترہ من ہو اللہ خل کے ہی کہاں کا سترہ من ہو اللہ خل کے ہی سمجھا اپنی مخلوق پر پردہ ڈالا ہے ظاہر ہاں اللہ ظاہر سمجھا سر <coughs> ظاہر کے آگے بات نہیں ہے اچھا لکھ لو عبارت لکھ لو ہمت کرو تکڑے ہو وہ کوئی فکر نہیں اعلیٰ ظاہر سلام آتے ظاہر کے لفظ کے ساتھ ملا دو آگے السلام آتے السلام آتے لکھ لیا ردن لل سرا ایرے ردن لل سرا ایرے لکھ خرا تو لرا ارے تمہارے سمجھانے کے سنجا نہیں دیں پاک مردم لرا ارے عالمہ بس ابن کثیر لکھ لو یہاں ابن کثیر کی عبارت ہے میری طرف دیکھو بس بعد میں لکھنا مہربانی میرے دیکھو اللہ فرماتے حضرت اگر ہم چاہتے تو سارے منافقوں کو آپ کو پکڑ کر دکھا دیتے کہ یہ یہ یہ یہ, یہ منافق ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ جہان ہے سرائر کا اور اگلے جہان کے ہم نے حوالے کر دیا ہے سمجھا ردن لکھ رے جا آل آخرت میں یہ راز ظاہر ہوگا کہ کون مناسب اور کون مخلص ہے سمجھا نا تھی یہ لفظ ہے بلا قلم یہ فالتا فی زمین ہے نا تمام مناسبوں نے یہ کام نہیں کیا البتہ تیرہ چودہ مناسب تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اطلاع دے دی اور حضرت نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا حضرت حمز اللہ رضی اللہ کو حضرت حضیفہ کو ان کو بتایا آپ نے تیرہ چودہ مناسب تھے سارے مناسبوں کا حضرت کو علم نہیں دیا گیا سمجھ رہے ہو بات افنو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو منافقوں کی شکلیں اور ان کے اشخاص اور آیان نہیں دکھائے البتہ یہ ہے کہ سمجھدار آدمی جو ہے وہ بات سے سمجھ لیتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا یہ منافق ہے باتوں باتوں میں آپ معلوم کر لو گے باتوں باتوں میں آپ ہاں، اب آگے پڑھو والا تار فن فی اور البتہ ضرور پہچان لوگے آپ ان کو بیچ طرز باتوں کے بیچ طرز باتوں کے سمجھا باتوں کی طرز سے طور طریقے سے جو ہے وہ معلوم کر لو گے سمجھا کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے تو سن رہے ہو سمجھدار آدمی جان لیتا نا تجربہ کار آدمی سنو گا خلاصہ کیا ہوا ہم نے آپ کو منافقوں کا نام نہیں بتایا آپ کو سارے مراف کا نام اور ان کے آیا نہیں دکھائے البتہ آپ ان کی باتوں سے ان کو پہچان لو گے بس اس آیت پر بحث ہے انشاءاللہ شاء میں شام کو سمجھاؤں گا اتنا آیت کا مطلب حل کر لو اگر چاہتے ہم تو البتہ دکھا دیتے ہم آپ کو وہ مناسب بس البتہ پہچان لیتے آپ ان کو ان کی علامتوں سے لیکن ایسا لیکن ایسا کیا اور البتہ ضرور پہچان لو گے آپ ان کو بیچ طرز بات ہو کے ولہ اور اللہ ترغیب اخلاص کیا لکھا ہے اخلاص اب اخلاص کی ترغیب ہے کہ منافق و نصاب چھوڑو مخلص بنو اور اللہ پاک جانتا ہے تمہارے عام حال کو اس کے مطابق سزا ملے گی والا نبل و واقع مانا جہاد کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو بڑا ضروری لفظ ہے علت ہا کے مانا جہاد اچھا مانا کرو اب والا نہ کرو ابھی علت حکیمانہ جہاد گزری تھی حکیمانہ کہ حکیمانہ علت کیا کہ جہاد نہ ہو تو زمین میں فساد پڑ جائے گا حقوق اللہ حقوق لباس تلف ہو جائیں گے اب ہاتھ کے مانا ہے کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں حضرت اللہ نبل وم پر یہ لفظ امور شاقہ کا حکم دے کر لکھا ہوا لکھو یہ لفظ بھی لکھنا ہے امور شاقہ کا حکم دے کر امور شاقہ کا حکم دے کر مشکل مشکل اما امور کا حکم دے کر امور شاقہ کا لکھا ہے مشکل مشکل احکام دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں امور شاپہ کا حکم دے کر خیال کرو توجہ کرو نعلم المجاہدین منکم کہ جان لینے ہم نعلمہ کے نچل کر زہری طور پر بھی نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو لکھ لیا حتیٰ کہ جان لینے ہم زہری طور پر بھی جہاد کرنے والوں کو تم سے وسو اور جہاد میں ثابت قدم رہنے والوں کو اور جہاد میں نب لو اخبار اور معلوم کرنے میں ہم باقی حالتیں تمہاری باقی خبریں اور حالتیں تمہاری اب میری طرف دیکھو تو مسئلہ سمجھا دوں پھر آگے چلیں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا سوال ہے سوال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مشکل مشکل احکام دے کر تاکہ ہم جان لیں گے کہ کون جہاد کرتے ہیں کون ثابت قدم رہتے ہیں ہم جان لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا تو سن رہے ہو جو خواہش کے لیے آ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا اب جاننا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حالانکہ یہ تو بالکل غلط ہے سوال سمجھ آیا ہے دو جواب کتنی پہلا جواب پہلا جواب سے پہلے تمہید ہے توجہ فرماؤ یہ پورے قرآن میں بار بار لفظ آئے گا میں نہیں سمجھا سکوں گا علم دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے علم ظاہری ایک ہے علم حقیقی علم ظاہری اور دوسرا علم باطنی کہو حقیقی کہو جو بھی کہو میں پہلے مثال دوں یہ مسجد شریف بنی ہے نا جی؟ تو جس انسان نے بنائی تھی وہ مر گیا بچارا اس کو جب بلایا گیا کہ ہم نے مسجد بنانی ہے تو اس نے اپنے ذہن کے اندر اس کا خاکہ بنایا بنایا نہیں بنایا خاکہ بنایا کہ میں اس طرح بناؤں گا اس طرح بناؤں گا اس طرح بناؤں گا اب وہ آنکھیں بند کرتا تو اس کے سامنے موجود تھی کہ بنانے کے بعد اس طرح یہ نقشہ بن جائے گا سمجھ رہے ہو میری بات نہیں سمجھ رہے بنانے والا بنانے سے بھی پہلے بنانے سے پہلے وہ خاکہ تیار کرتا ہے اپنے دماغ کے اندر پھر اس کو اپنے دماغ کے اندر یہ عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بننے کے بعد اس کا نقشہ یہ ہوگا لیکن نہ مجھے نظر آتی ہے نہ آپ کو نظر آتی ہے اس کو نظر آ رہی ہے اس کو باقی کسی کو نظر نہیں آتی اس کو علم ہو گیا کہ میں اس طرح بناؤں گا اس طرح بناؤں گا اس طرح بناؤں گا بننے کے بعد اس کا یہ نقشہ ہوگا لیکن یہ اس کا علم بات نہیں ہے کیا ہے جو اس تک محدود ہے اندر ہے ظاہر نہیں ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے پھر جب اس نے بنانا شروع کر دیا اور بن کر مکمل ہو گئی تو اب اس کے لیے بھی ظاہر ہو گئی اور ان کے لیے بھی تو سمجھ آیا ہے اب یہاں بھی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ مجاہد کون ہے صادر کون ہے اور بزدل منافق کون ہے لیکن وہ علم باطنی تھا علم زہری نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میں زہری طور پر بھی جان لوں میں اندر سے تو میں جانتا ہوں باطن سے تو میں جانتا ہوں لیکن میں ظاہر بھی جان لوں اس کو کیا کہتے ہیں علم علم ظاہری کیا کہا جاتا ہے یہاں اس لیے لکھا ہے حتہ نالانا کے نیچے لکھا ہے زہری طور پر بھی لکھا ہوا نہیں لکھا حتیٰ کہ ظہری طور پر بھی ہم جان لے میں مجاہدین کو اور صابرین کو سمجھ آیا ہے دوسرا معنی سنو بات دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہاں علم بے معنی اظہار ہے کیا کہہ رہا ہوں علم بے معنی اظہار ہے ذکر ہے علم کا ارادہ ہے اظہار کا اس طرح ہوتا رہتا ہے محاورے میں ہمارے یہاں کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا میں جاننا چاہتا ہوں تو یہاں بھی وہی مانا کریں گے میں ہر جگہ آدمی دوسرا مانا کیا کروں گا کرو مانا اور البتہ ضرور آزمائیں مائیں گے ہم تمہیں حتیٰ نہ علم المجاہدین حتیٰ آپ کے ظاہر کریں گے ہم جہاد کرنے والوں کو کریں گے ہم ظاہر کریں گے ہم جہاد کرنے والوں کو تم سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو اور ظاہر کریں گے ہم اخبار اپنی تمہاری باقی حالتوں کو کچھ سمجھ آیا ہے نالامہ نو لہرا نالامہ بیمانہ گہرا حتیٰ کہ ہم ظاہر کریں گے تمہارے حالات کو اور ہم ظاہر کریں گے مجاہدین کو ظاہر کریں گے صابرین کو لوگوں کے سامنے آیا میاں ہو جائیں کہ کون صابر کون غیر صابر کون مجاہد کون غیر مجاہد کرو منا بس ان الدین کا فرو اب ان الدین فرو پر پھر وہی مسئلہ آ گیا حضرت تقابل والا اور اوپر لکھا ہوگا صفات مشرقین کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو صفات مشرقین ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو ماشاء اللہ ففاتے اچھا دوسرا عنوان لکھا ہے بیان خسارا دنیا جا بیان ہاں مشرقین اور کفار کا حال ہے لیکن دنیا کے خسارے کا ان کا ذکر ہے بے شک وہ لوگ نمبر اول جنہوں نے کفر کیا لکھا ہے نمبر اول زلال کیا لکھا ہے خود گمراہ ہوئے بسدو نمبر دو ازلال اور لوگوں کو بھی روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے بشاق الرسول نمبر تین اور مخالفت کی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممباد ماں ممباد کے نیچے لکھا ہے استباد کیا لکھا ہے استباد ہے تو رسول کی مخالفت بھی وضاحت کے بعد چلو علم نہ ہوگے بندہ مخالفت کرے تو مجبور ہے علم آنے کے بعد بعد اس کے جو تبین الحم الہدا واضح ہو گیا واسطے ان کے راہ ہدایت واضح ہو گیا واسطے ان کے راہ ہدایت تبینہ کے نیچے لکھا ہوگا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے دلائل اپ لیا وا سے واضح ہو گیا ان کے لیے راہ ہدایت نہیں لئی گراہشیا سمرا ملا تھا کافارو سدو شاقو ان تینوں کا سمرا کیا ہے ہر گدمی بگاڑ سکتے اللہ کے دین سے کسی چیز کو اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بس ایدے کو آمال اور ضرور ناکارا کر دے گا اللہ ان کے سب منصوبے آمال کا مانا ان کے سب منصوبے وہ جو منصوبے بناتے ہیں حق کو مٹانے کے لیے اللہ ان کے منصوبے اور اللہ ان کی کاروائیاں باطل کر دے گا بیکار کر دے گا اور ضرور رائے گاہ کر دے گا ناکارا کر دے گا اعمال ہم ان کے سب منصوبے ان کی سب کوششیں جو دین حق کے مٹانے کے لیے کرتے ہیں جو دین حق کے بچانے کے لیے کرتے ہیں بیان القرآن کی عبارت ہے بس یا جو الدین آمنو تشجیع علی القتال کتال یعنی پر بہادر کر رہے ہیں اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اطیع اللہ اصول فوج نمبر ون تابے داری کرو اللہ پاک کی نمبر دو مصول فوج اور تابے داری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا تو بہت پہلو نمبر تین اور نہ باطل کرو تم اپنے اعمال کو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو سنو جس طرح کافروں نے کفر کر کے شرک اور نفاق کر کے اپنے اعمال برباد کر ڈالے تم شرک و کفر کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو رسول علیہ السلام کی مخالفت سے بچتے رہو اور نہ برباد کرو تم بات کرو اپنے اعمال کو نبی علیہ السلام کی مخالفت یا شرک و کفر کر کے ان البینہ کا فارو ان البینہ کا فارو پھر بیان حال مشرقین ہے لیکن خسارہ اخرویہ کا بیان ہے اس کا بیان ہے یہ اشکال رفع ہو گیا کہ یہ تو تکرار ہے ابھی اوپر گزرا ان الدین کا فرو و صد اللہ پھر آ گیا ان الدین کا فرو ب صدع اللہ یہ تکرار ہے جواب آ گیا کہ پہلی جگہ پر خسارہ دنیاویہ کا بیان ہے کہ انہوں نے جو منصوبے بنائے اسلام کو مٹانے میں وہ سب بیکار ہو گئے اور اب خسارہ کا بیان ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نمبر دو میں روکا لوگوں کو اللہ کی راہ مات ہے شرط کیا لکھا ہے شرط یہ ہے کہ پھر مر گئے درا حالے کے وہ تھے فلیا ہو اللہ ہے کامراہے ہر کتنی معاف کرے گا اللہ پاک ان کو اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے بس یہ سمرا آ گیا فلاں فلافات فری فریقین تفریح فری کے صفات پر تفریح ہے کہ جب کافروں کا یہ حال ہے تمہارا یہ حال ہے تو پھر فلاتا ہے پس نہ ہمت ہارو پس نیچے لکھا ہوگا کفار کے مقابلہ میں کفار کے نہیں لکھا ہوا لکھ لو نا لکھ لو چاہے ہے کے نیچے کفار کے مقابلہ میں کفار کے مقابلہ میں لکھ لیا ہے کفار کے لکھ لیا بس ہمت ہارو تم کفار کے مقابلہ میں بتدعو الیکشن میں ہے تدو پر تو لاکھ ساتھ لگے گا بلا تدعو الیکشن میں تو دیکھ رہے ہو بلا دو اور نہ بلاؤ تم ہمت ہار کر لکھا اوپر اور نہ دعوت دو تم کافروں کو ہمت ہار کر الفل میں طرف سلو کے فلو کی دعوت ان کو نہ دو کہ آؤ ہمارے ساتھ فلو کرو میری طرف دیکھو سمجھا دو گا حضرت اگر صرف ہمت ہے تو دیکھو سمجھو بات کیا ہے زور ہمت ہمت نہیں ہے تو ہمت سے ذوق کی وجہ سے سلو کرنا حرام ہے زور سے ہمت کی وجہ سے سلو کرنا چاہے ہاں اگر کوئی اور مسئلے حق ہے مثلا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے یا خرچہ نفقہ تھوڑا ہے اصل کم ہے یا بدن بیمار ہے کمزور ہے تو پھر سلو کرنا جو ہے وہ جائز ہے وہ کیا ہے صرف بدن بھی طاقتور ہے اسلحہ بھی ہے سب کو لیکن ہمت نہیں ہے اور سلو ہو رہی ہے یہ ناجائز ہے حاشیہ پڑھو حاشیہ پر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے غوف ہمت کی وجہ سے سلو ناجائز میں نے خطور لکھا ہے ہاں غوف ہمت کی وجہ سے سلو اور مسلح حتن جائز اگرچہ غوف بدنی و مالی سے کیوں نہ ہو اگر کے گو بدنی تو مال نہیں مال تھوڑا ہے بدن کمزور ہے تب بھی جائز ہے لیکن بدن بھی صحیح مال بھی پورا پورا سب ہمت نہیں ہے تو پھر نہ جائز ہے بس نہ کمزور ہو وہ تم ہمت ہار ہو تم کفار کے مقابلہ میں اور نہ دعوت دو تم کافروں کو ہمت ہار کر طرف سلو کر لیں گے وہ انت تم آ لونا اور تم ہی بلند رہو گے اور یہ سمر تم اور تم ہی آلہ رہو گے بلند رہو گے اب یہاں زبردست سوال ہوتا ہے اللہ فرماتے ان تم تم ہی اوپر رہو گے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے دور میں تو مسلمان سب سے نیچے ہیں تو سن رہے ہو اس کے دو جواب ہیں کتنی جواب ہے یا تو انتم کا خطاب صرف اس وقت کے لوگوں کو ہے یعنی کرام ان تم کا خطاب خاص ہے اس وقت کے لوگوں کے ساتھ خاص کس کو خطاب ہے صاحب کرام کو اور وہ بالکل اعلیٰ رہے یا یہ ہے کہ انتم العالم اصلی جواب یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک شرط ہے جو انشاءاللہ پڑھیں گے پہلے کے اندر سورہ آل عمران میں پڑھیں گے انتمل ان کن تم مؤمنین انتم العالون تم ہی بلند رہو گے اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو اگر ایمان کے تقاضے پورے نہ کیے تو غلبہ نہیں ملے گا القرآن جو القرآم ہوں قرآن باغ باز کی تفسیر کرتا ہے جہاں مجمل ہے وہاں مفسر ہے تمہارے پاس لکھا ہے نیچے دیکھو اما خاصن مخاطہ دینا اما خاصن بل دینا یہ تو مخاطبین کے ساتھ یہ خاص ہے یعنی صاحب ہے کرام او مقید بقول ہی تعالی ان کن تم سمجھ رہے ہو جواب افضل ہے کے نیچے کیا لکھا ہے علت انتم العلون کی علت ہے تم بلند رہو گے کیوں اس لیے کہ اللہ ساتھ ہے تمہارے بلند یا تیرا کم کم اخرویہ اور ہر جتنی کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال میں آج جو تم جہاد کے اندر عمل کرو گے محنت مشقت کرو گے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ مل جائے گا سمجھا کمزور نہ وہ تکڑے وہ آخرت کو مد نظر رکھو اور ہر جگنی کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال ان انمل حیات دنیا کیا لکھا ہے ترغیب ہے ہاں جہاد کے لیے مال خرچ کرو مال کچھ بھی نہیں ہے چند روزہ زندگی ہے کی زندگی دنیا لائے بن کھیل ہے بلہ بن اور تم آشا ہے اور اگر ایمان لاؤ تم ہو اور بچ جاؤ تم اشر کا اگم اشر کا اگم بچ جاؤ تم شیر سے جو اوتے کم سمرا اول جلد منفیات کیا لکھا ہے نہیں لکھا لکھا ہوا سمرا ارے کرو کوئی حرج نہیں رکھ رہی ہمت کرو اول جلد نفا جوم کے نیچے اول جلد نفا لکھ لیا ہے اول جلد نفا دے گا تمہیں اجور اپن اجرتیں تمہاری ساری اجرتیں تمہیں دے گا بلا یس الکم اموال نمبر دو دفع ذرا چل گا ہے اور نہیں مانگے گا تم سے جہاد میں اموالکم سارے مال تمہارے اموالکم کمر کم اللہ فرماتے ہیں میں سارا مال تھوڑا مانگتا ہوں جہاد کے اندر میں تو تھوڑا سا حصہ مانگتا ہوں چالیسواں حصہ دے دو سمجھا سی جی؟ تھوڑا سا حصہ دے دو تم اور نہیں مانگے گا تم سے جہاد میں اموالکم سارے مال تمہارے اموالکم پر چل یعنی جمی سمجھا اضافہ سغرات کے لیے سارے مال مراد ہیں سارے مال تمہارے نہیں مانگ رہا اس میں ہے اور عبادت ہے اچھا جی کرو مانا الکم ہوا اللہ فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ سارا مال دے دو اور تو میں بار بار مطالبہ کروں تو تمہارے دل کا غصہ بھی ظاہر ہو جائے گا کیونکہ ہم نہیں دے سکتے جی سمجھا اگر مانگے تم سے وہ سارے مال یہ ہوا اگر مانگے اللہ پاک تم سے وہ سارے مال جو پھر تنگ کرے تم کو جو فیکم کا مانا پھر تنگ کرے تم کو بار بار مانگے تب خلو تو بخل کرنے لگ جاؤ گے تم کیا کرنے لگ جاؤ گے کرنے لگ جاؤ گے تم یعنی دینا گوارا نہ کرو نہیں لکھا ہوا ہاں تب خلو کے نیچے لکھ لو تب رہو یعنی دینا گوارا نہ کرو یعنی دینا گوارا نہ کرو یعنی دینا گوارا نہ کرو تم لکھ لیا یعنی دینا گوارا نہ کرو تم بھائی خرج کم اور اس وقت ظاہر کر دے گا دل کی خفگیاں تمہاری دل کی دل کی ناراضگیاں تمہاری دل کی خفگیاں دل میں ناراض ہو گے نا تو وہ ظاہر ہو جائے گی بات ہاں اور ظاہر کر دے گا دل کی خفگیاں تمہاری یعنی زہری ناگواری سے باطنی ناگواری ظاہر ہو ہوا شہری نہ گواری سے باقی نہ گواری ضائع ہو جائے گی بس ہاں تم اب آگے زجر للمنافقین کیا ہے منافق کو ایمان لینے والے تھے تم دے کے موقع پر خرچ نہیں کرتے تھے خبردار تم جو یہ منافق ہو تو ہونا بلائے جاتے ہو تم تاکہ خرچ کرو تم تم سے اوپر لکھا ہوگا تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں سمن کو میب خل پس باد تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں حضرت سمن کو خل سے پہلے جلا تو مقدر پہلے پڑھنا ہے سمن کو منگ جو سمن کم پس باد تم میں سے تو وہ ہیں جو سخاوت کرتے ہیں لیکن باد تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں جب بخل اور وہ انسان جو بخل کرے گا ایسی جگہ پر خرچ کرنے سے ایسی جگہ پر خرچ کرنے سے جب خلون سے ہی تو بس سوائے تو نہیں در حقیقت بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے اپنے کیونکہ جو اللہ کی راہ میں دو گے اللہ پاک تمہیں لوٹا دے گا دنیا میں دے گا نہیں تو آخرت میں ہر حال میں دے گا تو آج جو نہیں دے گا وہ اللہ اس کو بھی نہیں دے گا سمجھا بھائی جب کے نیچے لکھا در حقیقت ہاں کے در حقیقت بخل کر رہا ہے وہ اپنے آپ سے ورنہ چلتا ہے ورنہ تو اللہ کو نزا بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو اور اگر پھر جاؤ گے تم ست اللہ کا مانا کرو پھرے رہو گے تم ست اللہ کا مانا پھرے رہو گے جب تبدیل قومن تو تبدیل کرے گا ایک قوم کو غیر قوم سوا تمہارے تمہیں ختم کر کے اور لے آئے گا اس کے بعد نہیں ہوں گے وہ مثل تمہارے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ جس طرح تم بخل کرتے ہو وہ بخل نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے مال بھی قربان کریں گے وآخر دعوانا صحابہ کرام تیار ہو گئے کہ چلتے ہیں عمرے کے لیے کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے تو شرط اشتیاق کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ ہوئی کہ خواب میں کوئی وقت معین نہیں کیا گیا بس یہ چلتے ہیں ادھر بات ہے حضرت کا بھی ارادہ ہو گیا کہ چلو چلتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جانے سے پہلے نبی علیہ السلاط و تسلیم کو یہ خدشہ پیش آیا کہ شاید مکے والے لڑائی کریں آپ نے اطراف مدینہ کے اندر جو آراب اور دیہاتی تھے ان کو بھی کہلا بھیجا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو لیکن وہ نہ گئے مناسب تھے انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جا رہے ہیں اپنے آپ کو مروانے کے لیے دشمن وہ آنے نہیں دیتا اور یہ وہاں جا رہے ہیں کہ ہم طواف کریں یہ عمرہ کریں ہم تو نہیں چلتے خیر آپ پندرہ سو صحابہ کو لے کر چل پڑے حدیبیہ میں پہنچے آگے مشرقین کو پتہ چلا انہوں نے بھی بڑی جمعیت کٹھی کر لی بندے کٹھے کر لیے کہ ان کو آنے نہیں دینا حدیبیہ میں آپ جب پہنچے تو وہاں آپ بیٹھ گئے مشورہ یہ ہوا کہ کوئی آدمی جائے قریشوں کے پاس اور ان سے جا کر کہے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں عمرہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے نبی علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجوں حضرت عمر کو بلایا گیا آپ نے عرض کیا حضرت میں جانے کے لیے تو تیار ہوں باقی آگے کو میں ذمہ وار نہیں ہوں کہ کام بنے یا بگڑے سمجھا اس کا میں ذمہ وار نہیں ہوں وہ کوئی غلط بات کہیں گے میں لڑ پڑوں گا بات بگڑ جائے گی حضرت کماری نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جائے کیونکہ ایک تو یہ حلیم التباہ ہے وہ جو کچھ کہیں گے یہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی رشتہ داری وہاں بہت ہے وہ اس کی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور بات کچھ بن جائے گی چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھیجا دو پیغام دیے ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کر قریشیوں کو کہو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے لڑنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور دوسرا جو وہاں بیچارے مومن مرد اور مومنات عورتیں جو قید ہیں ان کو جا کر خفیہ پیغام دو کہ اب مغموم نہ ہو وہ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا تمہاری جان چھوٹ جائے گی یہ دو پیغام دے کر آپ نے بھیجا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچے ان لوگوں سے پیغام سنایا انہوں نے کہا اگر تو عمرہ کرنا چاہتا ہے طواف کرنا چاہتا ہے تو یہ بیت اللہ ہے تو کر لے طواف بھی کر لے ساج بھی کر لے عمرے بھی کر لے لیکن تیرے پیر کو ہم نہیں آنے دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہا تو اس کو ہم نہیں آنے دیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مرشد کے بغیر میرے تغمبر کے بغیر میرا عمرہ جائز ہی نہیں ہے سکتا ادھر جب آپ حجادیہ میں بیٹھے تھے تو کچھ لوگوں نے حضرت نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ حضرت عثمان تو مزے کر رہا ہوگا طواف کرے گا گم پیے گا یہ کرے گا وہ کرے گا نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ میرا گمان عثمان کے بارے میں یہ ہے کہ میرے بغیر وہ عمرہ نہیں کرے گا چنانچہ حضرت عثمان نے پیغام دیا انہوں نے تسلیم نہ کیا کچھ دیر ہو گئی رکاوٹ ہوئی کسی وجہ سے ادھر ہدے میں مشہور ہو گئی بات تو انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا یہ مشہور ہونا تھا نبی علیہ السلاط اور تسلیم کو بھی غصہ دیا سفیر کو قتل کرنا ویسے بھی مجھے جرم تھا حضرت نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے ساتھ بیعت کرو موت پر کس پر بیعت کرو موت کر کے مر جائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے چنانچہ جب صحابہ کرام نے بیعت کی حضرت نبی علیہ السلام کی کر کے درخت تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے سارے صحابہ سے آپ نے بیعت لی جب بیعت کا انہوں نے سنا قریشیوں نے تو وہ پھر سلو پر آمادہ ہو گئے پھر ان کے آدمی آنے لگ گئے سفارتی کی سفیر آنے لگ گیا ان کے اور فلو کا مسئلہ شروع ہو گیا فلو کے لیے ایک آیا دوسرا آیا قصہ لمبا ہے میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں پوروا میں مصروف صافی آیا تیسرے نمبر پر آ کر نبی علیہ السلام سے اس نے بات کی آپ نبی علیہ السلام نے سلمانیہ میری ایک بات ہے یا تو قریشی چپ کر کے بیٹھ جائیں میرے ساتھ نہ لڑیں انتظار کریں مکے کے اطراف کے اندر جو عربی بیٹھے ہیں اگر وہ میرے مرید بن جائیں میرے شگرد بن جائیں مسلمان ہو جائیں تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں سمجھا سی اگر نہ تو وہ بھی بیٹھے رہے اپنی جگہ پر لیکن اگر نہیں مانتے چپ کر کے نہیں بیٹھتے لڑنا چاہتے ہیں تو فرما میں لا الہ الا اللہ پر لڑتا رہوں گا تاطن فرد سارے فتح کوئی بندہ میرے ساتھ نہ رہے میری گردن اکیلی ہو جائے جب تک میں زندہ رہوں گا اس کلمے پر میں لڑتا رہوں گا میں نہیں چھوڑوں گا کو جہاد کرتا رہوں گا اس نے کہہ دیا کہ اچھا تو لڑتا رہے گا اپنی قوم کے ساتھ آپ لڑنا ہاں اس نے کہا تو اپنی قوم کے ساتھ لڑنا کون سی اچھی بات ہے تو جو اپنی قوم کو ہلاک کرے گا لڑے گا تو کون سا تو اچھا کارنامہ کرے گا اور یہ جو تم کہتا ہے کہ میں لڑوں گا یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ تیری وفاداری کریں گے مجھے تو لگتا ہے یہ تم سے بھاگ جائیں گے یہ تیرا ساتھ نہیں دیں گے اس نے جب یہ کلمہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے ان کو غصہ آ گیا سمجھا سی یہ تو صوفی لگا غصہ کبھی کبھی ان کو آتا تھا کہنے لگے نہ لو ان ہو یہ تو نے کیا کہہ دیا ہم بھاگیں گے اس سے بگر لات تو جا لات کی فرجی گالی دی اس کو ہم اس سے بھاگیں گے یہ کیسے کہتا ہے وہ جب بولتا حضرت کے ساتھ بات کرتا تو حضرت کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا جس طرح ہمارے ہاں بھی عادت ہے کہ کسی کو بات منوانی ہو تو داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے تلوار لے کر حضرت کی نگرانی میں وہ جب حضرت کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت اس کو تلوار کا قبضہ مارتے کہتے اخیر جادہ کا آن لے یا رسول اللہ نبی علیہ السلام کی داڑھی سے ہاتھ پرے کر یہ تیرے ہاتھ پلید ہے شرک نجاست ہے اس نے دیکھا یہ کون ہے مغیرہ ابن شعبہ ہے اس نے کہا اے غدارو دھوکھے باغا وہ قدرتی یہ واقعہ ہوا ہوا تھا کہ حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ جا رہا تھا ان پر جا کر لوٹ ڈالی ان کو قتل کر دیا ان کے اونٹ ہانک کر مدینے لے آئے اور آپ نبی علیہ السلام کو کہا یہ اونٹ بھی لے لو اور میں اسلام قبول کرتا ہوں آپ نے فرمایا تیرا اسلام میں قبول کرتا ہوں بس اونٹ جان اور تو جان میرا کوئی اس سے دخل نہیں ہے پچھلوں نے جن کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے پکڑا ان نے مسعود مسود کو کہ تیرا بھانجا ہے مغیرہ جلدی کر تو تاوان دے تو مغیرہ ابن شعبہ کی اس لوٹ کا وہ عروہ ابن مقصود ابھی تک تاوان ادا کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ مغیرہ ہے نے کہا ہاں اس اور دکھے بازا ابھی تک تو میں نے تیری خیانت کا تاوان پورا ادا نہیں کیا اور تو مجھے ایسے کہتا ہے نہیں اور پھر دیکھتا رہا کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم جب بولتے ہیں تو سارے صاحب سر نیچا کر دیتے ہیں توجہ سے بات سنتے ہیں اور جب نبی علیہ السلام تھوک ڈالتے تو صحابہ اسے ہاتھ میں لے لیتے اپنے سینے پر مل لیتے اور جب آپ وضو کرنے لگتے تو کادو جب تجلون اعلیٰ وضو ہی صحابہ اکرام قریب تھا تو لگ پڑے وہ کہتا میں لیتا ہوں پانی وہ کہتا میں لیتا ہوں پانی حضرت آزاد سے جو گرتا وہ تو صاحب کے پانی جو تھا اس کو ہاتھوں میں لیتے سمجھا تبرک کے طور پر دیکھتا رہا سمجھا سی آخر وہ گیا پورے شو کے بعد قریشیوں کو کہنے لگا میں بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں جاتا رہا ہوں لیکن جیسے جانثار محمد علیہ السلام سے ویسے میں نے کہیں نہیں دیکھا بہتر ہے تم سلو کا لو ایسے خیر بار سلو کی بات بنی لکھو بھی سلو نامہ شرائط یہ طے ہوئے کہ دس سال تک نہ تم لڑو گے نہ ہم لڑیں گے دس سال تک لڑائی موقوف رکھیں گے دوسری شرط یہ کہ اب واپس چلے جاؤ کوئی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں آئے آئندہ سال آؤ تین دن رہو عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ سر تیسری یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا اور تمہارا کوئی ہمارے مذہب قبول کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے جب یہ مسئلہ ہوا تو حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے حضرت عمر نبی علیہ السلام کو کہنے لگے ہاں حضرت ہم حق پر نہیں ہیں کیا آپ ہیں حضرت وہ باطل پر نہیں ہے فرمایا ہے تو فلے میں نے تھا تو یہ ذلت ہم کیوں قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی جائے تو وہ واپس نہ کریں ان کا کوئی آئے تو ہم واپس کر دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا حضرت نبی علیہ السلام نے عمر کی بات نہ سنی عمر بھاگا پھر ابو بکر صدیق کے بعد میاں ہم حق پر نہیں ہیں کیا فرمایا حق پر ہے وہ باطل پر نہیں ہے جی ہیں تو پھر ہم اتنی جلت کیوں اختیار کریں کہ ہمارا آئے تو وہ واپس نہ کریں اور ان کا آئے تو ہم واپس کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ بھیا وہ اللہ کا رسول ہے جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہے سمجھا نا سر باہر ادھر ادھر بھاگے دوڑے لیکن کچھ نہ ہوا چپ کر کے بیٹھ کیا ہوتا ہے فلو ہونے لگی جب لکھی جانے لگی تو آپ نے سنا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایسی آ گئے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں وہی پرانا لفظ لکھو بسم اللہ